بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أما بعد اسلام اسلام وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو عطا کر کر انسانیت پہ احسان فرمایا مسلمانوں کا ہونا احسان کی بات نہیں اسلام کی پریکٹس کا ہونا اسلام کے قانونوں کا اور اس کے حکموں کا پورا ہونا یہ احسان ہے اب انسان اگر یہ سوچے کہ اسلام کی پریکٹس اگر ہم کریں اسلام کو مانیں اسلام کے حکموں کو فالو کریں اس کو فالو کرنا یہ کیسے انسانیت پہ احسان ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن جاننی چاہیے اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اسلام اپنے فالوورس اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے اور اسلام کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں اسلام کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں مسلمانوں کا دین اسلام نہیں اسلام کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں اسلام سے مسلمان ہیں مسلمان سے اسلام نہیں اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا کیونکہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں کام کے مسلمان نہیں رہے نام کے مسلمان ہونے میں اور کام کے مسلمان ہونے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں یا کہیں اسلام کی میننگ کیا ہے اسلام ورڈ کی میننگ کیا ہے اسلام کا انگلش میننگ ہوگا پیس ہندی شانتی اردو سکون اور آفیت اور جو اس کا ماننے والا ہوگا اس کے ہر انداز سے پیس شانتی سکون اور آفیت ظاہر ہوگا اور اگر اس کے انداز میں پیس سکون اور آفیت نہیں شامل ہے تو اس کی زندگی پریشانی الجھنوں کو دکھا الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے اور دوسروں سے الجھا ہوا ہے خود بھی الجھا ہوا ہے دوسروں کو بھی الجھا رکھا ہے خود بھی پریشان رہتا ہے دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے تو ایسا انسان صرف نام کا مسلمان ہو سکتا ہے اس نے اسلام کی اور مسلمان ہونے کی حقیقت کو ابھی نہیں سمجھا جب اسلام کی حقیقت کو سمجھ جائے گا انسان اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چیز چاہتا ہے کہ کہ وہ پوری طرح سے اسلام کو فالو کرنے لگے اب یہ اسلام موجود کہاں ہوتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا مسلمان کہلائے وہ وہاں سے شروعات کہاں سے ہوگی تو اسلام کی شروعات انسان کے دل سے ہوتی ہے دل وہ جگہ ہے جو کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے میں سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے اس کی ایکسپٹینس مطلب وہ اس کو ہی ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے دل ہی وہ چیز ہے جو کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے راضی ہو جاتا پھر دماغ وہ چیز ہے جو اس کی لاجکس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جسم وہ چیز ہے جو لاجکس کو سمجھنے کے بعد ان پہ پورا یقین کر لیتا ہے ان کو سیٹسفائی ہو جاتا ہے کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ لوجکس اگر اپوزٹ لوجکس ہیں کوئی ڈائیورٹ ہو رہا ہے تو اس پہ اٹکر رہتا ہے اس بات پہ وہ لوجکس کو ہمیشہ اینالائز کرتا رہتا ہے تو اینالائز کرتے وقت سیٹسفیکیشن ہو گئی مائنڈ سیٹسفائی ہو گیا کہ ہاں بھائی لوجکس بالکل پروفڈ ہے اور صحیح ہے تو دماغ پھر اس کام کو آگے فالو کرواتا ہے جسم سے بالکل صاف بات دل اس پہ یقین کرتا ہے یقین کرنے کے بعد اب دماغ جو ہے انالائز کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اب جب اسے یقین ہو جاتا ہے دماغ کو کہ میں صحیح کر رہا ہوں تو اب جسم کو وہ آرڈر کرتا ہے کہ بھائی کام کرو یہ اس کام کو کرنا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی کہ اسلام شروعات کہاں سے ہوگی اسلام نام ہے اسلام کی میننگ ہے پیس سکون اب یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کی اس کی شروعات ہوتی ہے دل سے اب دل میں سکون کا ہونا راحت کا ہونا آفیت کا ہونا شانتی کا ہونا یہ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے دل کو اس طاقت اس ذات کی طرف لگا دیتی ہے اس کی محبت اس ذات کی محبت میں لگا دیتی ہے جس نے جس کے پاس پوری کی پوری طاقت ہے پورے یونیورس کی طاقت ہے اور اس نے یونیورس کو بنایا ہے گلیکسیز یونیورس اور اس سے بھی آگے اس سے بھی آگے اس سے بھی آگے ان سب چیزوں کو بنایا ہے تو وہ اس طاقت کی محبت میں جب آتی جسے کہتے ہیں پرمیشور پرماتما یعنی اللہ جب اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے اور یقین کرتا ہے ہاں میرا پالنے والا کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے مجھے کھلانے والا کوئی ہے یہ سکون اور اس پہ یقین کر لے کہ ہاں میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے میرا کھلانے والا کوئی ہے میرے معاملات کی فکر کرنے والا کوئی ہے میرے اچھے برے کو سمجھنے والا کوئی ہے مطلب میرا اللہ ہے تب اس کے دل میں سکون آتا ہے اسے کہتے ہیں پیس کا آنا اس کے دل میں آفیت کا آنا سکون کا آنا اس کو ٹینشن اس کا دل ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں انسیکیور نہیں ہوں جب یہ انسیکیورٹی اس کے دل میں سے ختم ہو جاتی ہے اور اسے کسی چیز اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ میرے کو کوئی پریشانی ہو گیا اب وہ یہ چیز اب یقین ہوا ابھی یقین پختہ نہیں ہوا اب وہ یقین اوپر کی طرف بڑھتا ہے وہ بات جاتی ہے دماغ میں دماغ سوچتا رہتا ہے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اب دماغ سوچتا رہتا ہے اینالائز کرتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے اپنی عام زندگی میں دیکھتا ہے ڈیلی روٹینس میں دیکھتا ہے ڈیلی لائف میں دیکھتا ہے پریکٹیکل سمجھتا ہے اور آبزرویشن کرتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے ایسا ہی ہے اب جب وہ اینالائز کرنے کے بعد ان پریکٹس اور ان پریکٹیکلس کو آبزرو کرنے کے بعد انالائز کرنے کے بعد اسے جو کنکلوژن نکلتا ہے اور وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ میرا ہے اور وہی مجھے کھلا رہا ہے وہی میری مدد کر رہا ہے تو اب اس کا جسم جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے اس کو دماغ جو ہے سیٹسفائی ہو گیا اب اس نے آڈر کرتا ہے بھائی کرو ٹینشن فری ہو کے کام کرو جسم کو کہتا ہے کہ کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو ارے ہو جائے گا ہو جائے گا کام کرو بھائی تو انسانی جسم اور اس انسان کا دل دماغ اور جسم اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم جب دل میں یقین آتا ہے کسی چیز کا وہ چیز پیدا ہوتی ہے پھر ہم اس کو یقین کرتے کرتے ہمارا دماغ اینالائز کرتا رہتا ہے ہمارا یقین پختہ ہوتا رہتا ہے ہمارا یقین پختہ ہوتا رہتا ہے ہمارے دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹسفائی ہونے کے بعد کسی چیز پہ پھر ہمارے جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ کرو یہ کام کر کر بھائی یہ کام کر مثال کے طور پہ اگر آپ آپ کا دل آپ کو معلوم ہے کہ جو سامنے کی چیز رکھی ہے وہ ٹھنڈی ہے کہاں سامنے کوئی آپ کے برتن رکھا ہے وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے تو آپ کا دل پہ ابھی آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے لیکن جب آپ اس کو چھونے جا رہے ہوں گے تو آپ کا دماغ کہہ رہا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے پتہ تو چلے یار کسی طریقے سے اینالائز کر رہا ہوتا ہے اینالائز کرتے کرتے کرتے اس کو وہ پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے یا چھو کے ہی دیکھ لو وہ جب چھو کے دیکھتا ہے تو اس کا دماغ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے پہلے تو ہلکی انگلی سے لگایا تھا اس نے تھوڑا سا لگایا تھا تھوڑا لگایا تھا ٹچ کرا تھا ہلکا سا لیکن جب احساس ہو گیا کہ ٹھنڈا ہے بھائی گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے تو وہ ہاتھ سے پورا پکڑے گا کس کے پکڑے گا اسی طرح سے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کہ اللہ ہے یا نہیں ہے دل کے اندر یہ بات پہلے یقین تو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ ہے لیکن پھر شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے ارے نہیں نہیں لیکن پھر دماغ سوچتا ہے اللہ دبار و تعالیٰ کی بشارت تو مطلب قرآن کی تعلیم کے اوپر غور کرتا ہے اور اپنے آس پاس اپنی ڈیلی روٹین میں ڈیلی لائف میں جب دیکھتا ہے اور انالائسز اس کے پریکٹیکلز اور آبزرویشنس کو اکٹھا کر کے کلیکٹ کر کے انالائز کر لیتا ہے پوری طرح سے سمجھ لیتا ہے بات کو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ پہ یقین اس کا پختہ ہو جاتا ہے تب وہ اللہ تبار و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اس کا جسم جو ہے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے یہی دین کا کمال ہے اسی کو کہتے ہیں اسلام میں پورا پورا اتر جانا اسی کو کہا جاتا ہے اسلام میں پورا پورا اتر جانا اب بات پھر سے ہم واپس آتے ہیں تو پہلے دل میں سکون ہوتا ہے کسی بات پہ سیٹسفیکیشن جو ہے وہ سکون کا مادھیم ہوتا ہے یا میڈیم ہوتا ہے دل میں سکون کا آنا دل میں اسلام کا آ جانا دل میں سکون کا آ جانا دل میں اسلام کا آ جانا سکون پیس کا آ جانا یہ اس کی سیٹسفیکیشن ہوتی ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے وہ وہ ایمان والا ہو جاتا ہے جب دماغ کے اندر اسلام کی تعلیم جو اسلام کی پریکٹس ہے جو قرآن کے حکم ہیں اور ان حکموں کو نبی علیہ صلی اللہ وسلم نے جس انداز پہ کیا ہے مطلب قرآن و سنت کو اچھی طرح سے انالائز کر لیتا ہے سمجھ لیتا ہے جان جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہے یہ اس اس کا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی علیہ اللہ نے بتایا ویسے ہی ہے بات اور نبی علیہ اللہ اس کو کرتے تھے تو اس کے اندر یہی راز تھا جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں دماغ کا سکون حاصل ہو جاتا کیونکہ اس کا دماغ پھر بھاگم دوڑی نہیں کرتا کیونکہ وہ بھاگم دوڑی سے بچ جاتا ہے وہ اینالائز کر چکا ہے وہ بھاگ چکا ہے تھک کے ہار کے بیٹھ گیا کہ ہاں بھائی یار نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے جو کہا لیکن اب اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں یار بالکل ٹھیک کہا میں نے بھی اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیا سمجھ لیا کہ یہی چیز ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اسی طرح سے کرا اور اس کا فائدہ یہ یہ مجھے سمجھ میں آیا اس کو سیٹسفیکیشن ہو گئی جب سیٹسفائی ہو گیا اس کا دماغ سیٹسفائی ہو گیا تو اب اس کا جسم اس کام کو کرنے پہ مطلب قرآن اور سنت کو ادا کرنے پر رکے گا نہیں کجی محسوس نہیں کرے گا جیسے آپ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں ابھی میں نے ایگزامپل دیا کہ پہلے تو انگلی سے ٹچ کر رہا تھا خالی گلاس کو یا برتن کو کہ دیکھوں ہلکے ہلکے ڈر بھی رہا تھا کروں یا نہیں کروں کروں یا نہیں کروں لیکن جب اس کو سیٹسفائی ہو گیا ٹچ کرنے پہ پریکٹیکلی اس کو آبزرو ہو گیا کنکلوژن یہ آیا کہ ٹھنڈا ہے اس نے جھٹ سے پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کس کے پکڑا تو اس کا جسم بھی دین اسلام کو اور قرآن اور سنت کو فالو کرنے لگتا ہے بہترین طریقے سے اچھی طریقے سے اس کے جسم کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس میں بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تو اس چیز کو مطلب اس کے دماغ میں بھی پیس ہو گیا اس کے دل سے اس کے دل میں پیس ہوا سکون حاصل ہوا اس کے دل کو یقین حاصل ہوا سکون حاصل ہوا پھر دماغ کو یقین حاصل ہوا سکون حاصل ہوا پھر اس دماغ نے کہا کہ اب تم اس جسم کو آڈر کرا کرو کام کرو جلدی کرو یہ فری فری آف مائنڈ کرو بالکل ٹینشن فری ہو گیا میں نے سب اینالائز کر لیا تو اب جسم جو ہے وہ ڈے بھائی پیچھے سے مالک کا حکم آ گیا ہے صحیح کام ہوگا چلو ہمیں تو کام سے مطلب ہے وہ کام کرتا ہے ٹینشن فری ہو کے جسم تو جسم کے اندر بھی سکون آنے لگتا ہے جسم میں جیسے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کوئی اگر آپ وہ ٹچ ہی کر رہے ہوں آپ اور اس میں دقت جسم تھر تھرا سرا ہوتا ہے رکاوٹ ہوتی ہے جسم بھاری محسوس ہوتا ہے وہ بھاری پن بھی ختم ہو جاتا ہے جسم سے تو یہ تینوں جگہ پہ اسلام کا آ جانا ہے مطلب سکون کا آ جانا ہے یہ تو تھی تھوڑی سی ڈیفینیشن اس بات کی کہ کامل اسلام کسے کہا جائے کہ اسلام میں کمال کس کس جب وقت حاصل ہوگا اب تھوڑی سی بات اس بات کی کی جائے کہ اسلام کا نام اسلام کیوں ہے اور ہمیں اس کی پریکٹس ہم سے کیا حاصل ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں مسلمان کو وہ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے مطلب شانتی کو پیس کو آفیت اور سکون کو فالو کرتا ہے وہ مسلمان اسلام کا مطلب ہے شانتی نبی علیہ السلام کی احادیث سے اور قرآن اور احادیث سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا اور اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو مومنوں کو یہ بات سکھائی ان کو یہ بات سکھائی کہ آپ کی ذات سے انسان کی اپنی ذات سے انسان سے انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس سے اسے آفیت ہی حاصل ہو انسان کے ہاتھ آفیت میں کب ہوں گے جب وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے کسی کا نقصان نہ کرے تو وہ خود بھی آفیت میں دوسرا والا بھی آفیت میں مطلب اسلام میں اور وہ بھی اسلام میں سامنے والا میں انسان کی زبان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے مطلب آفیت رکھے وہ تو سام جو جس کی زبان ہے وہ بھی آفیت میں اور جس کی جس کو کچھ کہنے سے بچا جا رہا ہے وہ بھی آفیت میں اس کا دماغ بھی سکون میں کیونکہ اگر آپ اپنی زبان سے آپ اسلام کے رولز کو فالو نہیں کریں گے اسلام کو توڑیں گے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ زبان سے کسی کو برا مت کو لیکن آپ کسی کو برا کہتے ہو آپ نے اسلام کو توڑ دیا اسلام کے رول کو توڑا سلامتی کے رول کو توڑا مطلب پیس پیس کو توڑا آپ نے اب یہ اس پیس کو شانتی کو آفیت کو توڑنے کا مطلب اس کے رول کو توڑنے کا مطلب کیا ہوا آپ نے آپ نے تو بول دیا اب آپ بھی ٹینشن میں کہ میں اس کو اور کہتا سامنے والا بھی ٹینشن میں ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے کیوں کہا پھر وہ بھی شروع ہو گیا تو آپ نے اسلام کو چھوڑتی مطلب آپ نے شانتی کو چھوڑا نا پیس کو چھوڑا تو آپ آپ کی وجہ سے شروع ہوا ہے تو یہ فساد شروع ہو گیا وہ بھی شروع آپ بھی شروع وہ بھی شروع آپ بھی شروع تو آپ نے اسلام کو چھوڑ رکھا آپ اس وقت جو ہیں آپ دو لوگ جو ہیں جو دو یہ لوگ ہیں یہ اسلام سے بہت دور دور پہنچے ہوئے پتہ نہیں پھر ہوتے ہوتے خود اللہ حساب حفاظت کرے ہم لوگوں کی زبانوں کی کہ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا کیا بات کہہ جاتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ اب ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچایا کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں اپنے ہاتھ سے تو آپ بھی آفیت میں سامنے والا بھی آفیت میں اگر آپ نے تکلیف پہنچا دی تو فساد شروع اسی طرح سے آپ اپنے کانوں کو آفیت میں رکھیں آپ اپنی نگاہ کو آفیت میں رکھیں اگر آپ بری چیز مطلب اسلام کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر اعضا جو ہے وہ آفیت میں رہے سکون میں رہے ہر اعضا سکون حاصل کرے نگاہ نظر نظر سے آپ نے کوئی گندی چیز دیکھی بری چیز دیکھی اب وہ آپ کے دماغ میں پریشانی پیدا کر دی آپ نے اپنے آپ کو آفیت سے نکال کے پریشانی میں ڈال دیا کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ آپ کو بری چیز تھی اور اس اس کا اثر جو ہے وہ دماغ پہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو بار بار یاد آتی رہی تھی یار میں وہ دیکھوں میں دوبارہ کروں یہ کام میں اس کو دوبارہ دیکھوں اس چیز کو دوبارہ دیکھوں تو آپ کو پریشان رکھے گی یہ چیز کیونکہ آپ نے سلامتی کو چھوڑ کر آپ نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ وہ پریشانی حاصل کری جبکہ اسلام گرا تھا اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور بری چیزوں کو مت دیکھو آپ نے بری چیز سنی جس میں بہت لذت تھی اب آپ کو یہ دل کرتا رہے گا کہ میں اسے سنوں میں اس چیز کو سنوں میں وہ بات سنوں کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے اس بات کو جانو تو آپ نے اپنے کانوں کو آفیت سے نکال کر پریشانی میں ڈال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتے ہیں اپنی انسانیت انسانوں کو چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ آفیت کے اندر رہیں سکون کے اندر رہیں اسی لیے اسلام ان کو دیا کہ تم آفیت اور سکون کے اندر رہو قرآن کے اندر ہر چیز وہ ہر وہ چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کو منع کیا زبان سے تکلیف پہنچانے کو منع کیا آنکھوں سے تکلیف پہنچانے کو منع کیا کہ بھائی تم غیر محرم کو دیکھو نیچے نہیں کہا کر لو اللہ و تعالیٰ یہ جو حکم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم رکھے ہیں کہ یہ کرو اور جن حکموں کو یہ کہا کہ یہ مت کرو جن کا حکم یہ ہے کہ ان سے بچو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عافیت رکھی ہے لیکن سمجھدار لوگ ہی تو سمجھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے منہ میں کوئی حرام چیز جائے کیونکہ حرام غذا گئی تو حرام غذا جسم میں جا کر فساد پھیلائیں گے اور میرا بندہ جو ہے پریشان گھومے گا اللہ تعالیٰ نے کہا حرام چیزوں سے بچو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم کی کہ اس کا استعمال کرو اس کو کرو تو وہ حلال ہے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اسے مت کرو وہ حرام ہے حلال انسان کو آفیت میں رکھنے کے لیے اور حرام پریشانی فساد سے بچانے کے لیے کسی چیز کا حلال کرا اللہ تعالیٰ نے تو آفیت کے اندر اس کو بھیجا اور لو اس کے استعمال کرو اور آفیت حاصل کرو اور کسی حرام چیز سے روکا کہ اسے مت کرو تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اس میں بھی آفیت کی اللہ تعالیٰ نے چاہیے اپنے بندے کی کہ میرا بندہ فساد میں نہ فرض پڑ جائے نبی علیہ السلّہ السلام نے حلال پہ عمل کیا حرام سے بچے نبی علیہ السلّہ السلام کی زندگی جو ہے اسی میں کٹ گئی آپ نے مکمل طور سے اسلام کو فالو کیا تو سمپلی سمجھ لینا چاہیے اسلام پوری طرح سے آفیت کا دین ہے اپنی ذات سے آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں جب آپ کسی کی شروعات نہیں آپ شروعات نہیں کریں گے تو دوسرا کہاں سے کر لے گا اور وہ کر رہا ہے تو آپ بچیے اس سے ڈیفینس دیجیے یہ بھی آپ کو طریقہ سمجھائے گا کہ کیا کیا طریقے ڈیفینس لو جھگڑ نہیں ہے حل نہیں ہے ڈیفینس کرو اپنا تو اسلام آفیت کا دین ہے اپنے دماغ اپنے دل کو سکون میں رکھنے کا نام ہے دماغ کو سکون میں رکھنے کا نام ہے اور جسم کو سکون میں رکھنے کا نام ہے یہ نیچرل سائنس ہے اسلام کی پریکٹس جو ہے وہ نیچرل سائنس نیچرل تھیوریز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ بن پاتے ہیں کمپلیٹ ہیومن بینگ تو دل کے اندر اسلام کی آفیت کی شروعات کیسے ہوتی ہے اس کا تعلق ہے اللہ کی محبت اللہ کے ایمان سے اور اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ و تعالیٰ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو خوب یاد کرو کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن ملک کیونکہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے جب دل میں سکون میں آتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے پھر دل سے یقین اوپر کی طرح رہتا ہے دماغ اینالائز کرتا رہتا ہے دل دل کو پورا یقین ہونے لگتا ہے پھر دماغ اینالائز کرتا ہے اس بات کو دماغ میں سکون ہوتا ہے تو دماغ سے دماغ سکون میں آنے کے بعد پھر جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ بھائی تم لوگ تم جو ہے ہاتھ پیر پاؤں آنکھ ناک کان سب سکون کے ساتھ کام کرو ٹینشن فری ہو کے کام کرو یہ بات ٹھیک ہے اللہ تبار و تعالیٰ ہمارا مددگار ہے قرآن کے اندر یہ یہ موضوع جو ہے بار بار ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مددگار ہو تم اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو مختصر بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں دعاؤں کی درخواست ہے موضوع بہت لمبا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن سمپلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جزاک اللہ دعا